میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان شان ہے ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے خود فدا جن پہ رحمان گئے میرے آکا کی کیا شان شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے کیا شان شان ہے میرے آقا کی کیا شان شان سجود فرض ہے اظہار بردگی کے لیے فرض ہے بندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی حضور کی سرکار گئے سبھی کے لیے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے گناگاروں پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے ثقافت کے دریا بہا دینے والے ادو کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے اور برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے محمد ہے حق سے ملا دینے والے شان شان میرے آقا کی کیا شان بح شان لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم لکھوں اگر حضور کے کم سے ست کے پلک بنے میرا دیوان کم سے کم بنے میرا دیوان کم سے کم دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم پھر جا لکھا جائے گا اس رسول کی کیا کر سکے بشے بادس خدا بزرگ تو ہی کس کا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا جس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے جس انجمن میں ذکر رسالت مب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم الرسل کے حاصل ام الکتاب ہے ختم الرسل کے حاصل ام الکتاب ہے اس اس پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی سے اول کی قسم حشر کے میدان کی قسم رب حبلی کی قسم مسعت داما کی قسم آب شیری کی قسم جنت و رزوہ کی قسم عوض کوزر کی قسم بھور کی غلمہ کی قسم شب اسرا کی قسم جگہ جگہ سے وہ گزرے وہا وہا کی قسم میرے آقا کی کیا شان ہے شان شام بزم الفت کی قسم عہد کی پیما کی قسم آدم و نوح و ابراہیم سلیما کی قسم چشم موسا کی قسم جلوائے ازدا کی قسم ابن مریم کی قسم یوسف پنہا کی قسم دور تنجیل زبور آیا قرآن کی قسم یار غار حضرت بو بکر کے ایما کی قسم فاروق اعظم کی قسم کار نمایا کی قسم پہ کرے شرم و حضرت عثمان کی کو شیر مالا کی قسم شکر و احسان کی قسم بو و سلمہ کی قسم بہ رح کی قسم حضرت حسان کی قسم عشق کرنی کی قسم فقر کے سلطان کی قسم بغنی پا کی قسم حکمت دورا کی قسم شافعی مالکیوں ہم بلی فیضان کی قسم داتا حج بیر کی رفعت کے آزمان کی قسم غوث آزم کی قسم ہند کے سلطان کی قسم میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا